حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو آپ نے ابو طیبہ کو فرمایا کہ انہیں سینگی لگائے راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ان کا رضائی بھائی تھا یا نابالغ لڑکا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پانچ